سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو دو دو بار کیا یعنی آزائے وضو کو دو دو بار دھویا سننے ابو داود حدیث نمبر 136